حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے سننے ابو داود حدیث نمبر نو سو انتالیس